مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنی دو بھائیوں میں صلاح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو